السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحیم تو جس طرح کے کل کے آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی چیز دینی ہو یعنی خراب کرنا ہو صدقہ کرنا ہو کسی ساتھ کوئی احسان کرنا ہو بلائی کرنا ہو اچھائی کرنا ہو تو جو اپنے نالوں میں سے جو اعلیٰ چیز ہو بڑھیا چیز ہو عمدہ چیز ہو پاکیزہ حلال چیز ہو اللہ کے راستے میں وہ چیزیں دینی چاہیے اور دوسری بات یہ پڑی تھی کہ جب تم یہ نیک کام کرو گے اچھائی کے کام کرو گے بلائی کے کام کرو گے تو ظاہر سی بات ہے شیطان جو ہے نا آپ کو روکے گا شیطان آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا اور کس نہ کس مسائل دل میں ڈالے گا تو مسلمانوں کی خطاب ہے کہ آپ کو شیطین کے مسائل سے برخبر ہونا چاہیے اور ان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے تو یہ تو کل ہم نے پڑھ لیا تھا تو آج جو ہم پڑھنے جا رہا ہے پہلے ساری کرمہ کا تو پڑھیں گے اور پھر اس کی جو تشریح تفصیل پڑھیں گے وما انفقتم من نفقت اور تم جو کی خرچ کرو وما انفقتم من نفقت اور تم جو کچھ خرچ کرو او نظر تو من نظر یا کوئی منت مانو یا کوئی منت مانو فان اللہ یعلمه اللہ اسے جانتا ہے اللہ اسے جانتا ہے وما لظالمین من انصار اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے اب اس کی تشریح وما انفقت من من من نفقت وما انفقت من نفقت اور تم جو کوئی خرچ کرو اور تم جو کوئی خرچ کرو یعنی تم لوگ کسی طرح کا خرچ کرتے ہو جو خرچ کرتے ہو من من زکات او صدقہ یعنی زکات ادا کرتے ہو یا صدقہ ادا کرتے ہو صدقہ کرتے او نظر تم من نظر فوفیتم به یا کسی قسم کی نظر مانتے ہو نظر تم نظر یا کوئی منت مانو یا کسی قسم کی نظر مانتے ہو پھر اسے پورا کرو پھر اسے پورا کرو یعنی تم پھر اسے پورا بھی کر دو انہ عالم ہو بے شک اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی سب کو جانتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی سب باتوں کو جانتے ہیں فیجازیکم بھی تو چونکہ اس کو علم ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ کو بدلہ دیں گے یعنی جزا دیں گے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے یعنی بیجا کام کرنے والوں کے لیے ظلم کرنے والوں کے لیے منا زکات و نظر زکات اور نظر کے منع کرنے سے جو منع ہوتے ہیں یعنی روکتے ہیں زکات ادا کرنے سے اور نظر پورا کرنے سے جو لوگ روکتے ہیں او بوضع الانفاق محله من معاصی الله یا انفاق یعنی غیر محل میں اللہ تعالیٰ کے معاشی میں غیر محل میں اس کو خرچ کرتے ہیں یعنی انفاق کرتے ہیں بے محل فضول خرچی کرتے ہیں یعنی جہاں خرچ کرنے کی جگہ وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں سے دڑا دڑا جو ہے نمال دباؤ برباد کر رہے ہیں یعنی جو معاشی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکرات ہے من انصار یعنی کوئی مددگار کوئی مددگار یعنی کوئی مددگار نہیں ہوگا حمایتی نہیں ہوگا مدد کرنے والا اس کا ان کا نہیں ہے مانعین لهم من عذابه یعنی ان کو اللہ تعالی کے عذاب سے بچا لے یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے اب اگلی ایسی کلمہ ہے ان تب تو صدقات فنعم ماہیا اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے فنعم ماہیا تب بھی اچھا ہے وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر چھپا کر فقراء کو دو اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو حل فقرا اور فقرا کو دو یعنی اگر تم چھپا کر فقرا کو دو یعنی پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر فقرا کو دو تو یہ بھی بہتر ہے یہ بھی بہتر ہے اچھا ہے فو خیر لکم تو او تمہارے لیے خیر ہے وَيُكَفِرْ عَنُكُمْ مِنْ تَيَعَادِكُمْ اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا واللہ ما تعبرون خبیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے اور اللہ تعالی تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے تو اس آیتی کریمہ میں یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی چیز دینے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیکی کرنی ہے بلائی کرنی ہے کسی کی سچائی کرنی ہے تو اس کے دو ہی صورتیں ہو سکتی یا تو خفیہ اور یا علانیہ تو اس میں بعض حضرت کہتے ہیں کہ خفیہ کسی کے ساتھ اچھائی کرنا بلائی کرنا ہے اس سے بہتر ہے جو علانیہ ہو اور بعض حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں علانیہ بھی اگر کوئی ایسا صورت ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ترغیب مل رہی ہو تو پھر اس صورت میں اعلانیہ اعلان جو ہے نا کرنی چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اس اس کا کام میں حصہ لینا چاہیے اور اگر ایسی ہی غریب مسکین فقیر کے ساتھ جو ہے نا اچھائی کرنی ہو تو اس میں پھر یہ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر خفیہ رکھا جائے خفیہ طور پر دیا جائے یعنی کسی اور کو پتہ نہ ہو کہ یہ ہے اور اس کا عزت نفر بھی مجروح نہیں ہوگا اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اس کے ساتھ اچھائی کرنا اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا تو اگر آپ اویلا پیٹیں گے اور سر کو بتائیں گے یا سر کے سامنے آپ دیں گے تو اس سے اس کے عزت نفس بھی مجرو ہوگا اور جو اس مقصد کے لیے یعنی ثواب کے لیے جو آپ یہ کام کر رہے وہ بھی نہیں ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ آپ خفیہ پوشیدہ طور پر بھی دے سکتے ہو اور نہیں بھی دے سکتے ہو تو اس کی پھر الگ یعنی اگر کوئی ایسی ترتیب ہو کوئی ایسی صورت ہو کہ جہاں پہ دوسروں کو ترغیب مل رہی ہو تو اس میں پھر علانیہ کرنا چاہیے ورنہ عام طور پر اگر کوئی اچھائی بڑھائی کرنے ہو اگر پوشیدہ کیا جائے خفیہ کیا جائے تو یہ بہتر رہے گا اب اس کی تشریح ان تب تو تو اگر تم ظاہرن اگر تم ظاہر کر کے تظہرو منا علی اعلان کلم کلا صدقات صدقات دے دو یعنی اگر تم ظاہر کر کے کلم کلا علی اعلان صدقات این نوافل یعنی صدقات نوافل دے دو فنعیم ماہیہ تو بہت اچھی بات ہے ہیا تو اچھا ہے اچھی بات ہے ای نعمہ شیعن یعنی اس کا اظہار بہترین چیز ہے یعنی اس صدقے کا اظہار بہترین چیز ہے اگر اسے کسی کو ترغی مل رہا ہو یا علانیہ دینے میں جو ہے نا فائدہ ہو رہا ہو تو اس کا اظہار کرنا جو ہے نا پھر یہ اچھی چیز ہے بہترین چیز ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر چھپا کر تو سر روح یعنی پوشیدہ طور پر فَتُو اَسَلْ فُقَرَا اور فقراء کو مساکین کو غرباء کو دے لیا کرو فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے من ابدائیہا و ایتائیہا اغنیا اما صدقۃ الفرض فالافضل اظهارها لقربه ولالا يتهم و ایتاوها الفقراء متعين من ابدائها یعنی اس کے ظاہر کرنے سے منسبتی اظہار کرنے کے اگر فقراء کو مساکین کو غربا کو کوئی چیز دینی ہو نیکی کرنی ہو اچھائی بلائی کرنی ہو تو اس کی اظہار سے اس کا خفیہ دینا یہ بہتر ہے افضل ہے اچھی بات ہے و ایتائی حل اور مالداروں سرمایہ داروں غنیوں کو دینے کے یعنی جو مالدار ہے سرمایہ دار ہے غنی ہے غنی لوگوں کو مالدار لوگوں کو سرمایہ دار لوگوں کو دینے کے ہے یعنی اس سے بہتر یہ کہ فقراء غربا کو دیا جائے اما صدقت الفرض بارہار فرض صدقہ فالافضل اظہارها اس میں افضل یہ ہے کہ اس میں اظہار اظہار ہی افضل ہے جس طرح کی زکاط نکالنا ادا کرنا جو نہیں فرض ہے تو اس کو کلم علی اعلان دینا چاہیے کیوں کس وجہ سے کس بنا پر لا بھی تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے بھی تقلید کر سکے تقلید کیا جائے نمبر دو ولی اللہ یتہمہ اور یہ جو خود دینے والا یہ بھی متہم نہ رہے یعنی متہم نہ رہے وَإِتَاوَ هَا الْفُقَرَا متعین اور فقراء کو دینا یہ متعین ہے فقراء کو دینا یہ متعین ہے یعنی جس آیت کریمہ میں مال کے خرچ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے تو نا مسارب میں سے ایک مصرف جو ہے نا وہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز خرچ کرنا ہو تو فکرا ان مصارف انفاق میں سے جو ہے نا یہ بھی ایک مصرف ہے تو انہی کو دینا چاہیے اغنیوں کے بنسبت غنیوں کے بنسبت ملاروں سے مزداروں کے بنسبت وَيُكَفِّرُ اور اللہ تعالی دور فرمائیں گے اور اللہ تعالی دور فرمائیں گے بلیا و نون یعنی مجزوما بالعاطف على محل فهو ومرفوعا على الاستناف اس عبارت میں اس کی ترکیبی حیثیت اور قرات بتا رہا ہے کہ یہ یا اور نون دونوں کے ساتھ ہے تو اس وقت یہ مجزوم ہوگا بالعطف اور مرفوع اگر اس کے محل پر ہو تو پھر یہ مرفوع ہوگا استنافیہ ہوگا انکم بعض انکم مانا تمہارے کچھ تمہارے کچھ یعنی تمہارے جو گناہ ہے سیئات ہے تمہارے کچھ صحیح سیئاتکم یعنی گناہ تمہارے کچھ بات گناہ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب خبر رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں پر خوب خبر رکھتے ہیں تمام کاموں سے بری طرح باخبر ہے عالماط نہیں ہو جاننے والے اس کی کو ظاہر ہے یعنی جس طرح اللہ کسی کے ظاہر کو جانتے ہیں ایسی ہی جو ہے نا اس کے باطن کو بھی جانتے ہیں یعنی جس طرح کے ظاہری صورتحال سے ظاہری حالت سے باخبر ہے باطنی صورت باطنی صورتحال سے بھی باخبر ہے ان سے کوئی چیز بھی خوشیدہ مخفی خفیہ نہیں ہے نا رہ سکتا ہے لا یخفا علیہ شیع امین ہو اور اس سے کوئی چیز خوشیدہ نہیں ہے اگری آیتی کریمہ لیس تعالی کا حداہم اس آیتی کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ انسہارے صحابہ کرام میں سے ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو غریب تھے مسکین تھے فقیر تھے مگر چونکہ وہ کافر تھے تو یہ انصار کی کفر کی وجہ سے ان کی مدد امداد جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے اور وہ اس میں انتظار میں تھے کہ یہ ہمارے جو رشتہ دار ہے اگرچہ ہمارے رشتہ دار ہیں یہ اسلام لے کے آئیں گے تو اسلام آنے کے بعد ہم ان کی امداد کریں گے مدد کریں گے اور ایک قول تو یہ ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یعنی بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ہدایت فرمائی گئی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہدایت فرمائی تھی کہ جب وہ مسلمان لے کے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ اچھائی کیا جائے یا ان کے ساتھ مدد کی جائے جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا اگر انہوں نے نیکی کرنا ہے اچھائی کرنا ہے بلائی کرنا ہے کسی کے ساتھ تو صرف مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور اگر کوئی کافر ہو یعنی غیر مسلم ہو تو اس غیر مسلم کافر کے ساتھ بھی اچھائی نیکی کی جا سکتی ہے تو یعنی جو غریب کفار ہے مساکین ہے فقراء ہے تو مسلمانوں کی نیت چونکہ رضاء الہی مقصود یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوا کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی ان سے بھی حاصل ہو جاتی ہے اور جس مقصد کے لیے جو کہ ثواب ہے جس مقصد کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا ہے یا کسی کی رسائی بلائی نہیں کی جاتی ہے تو مقصد یہاں بھی پورا ہو جاتا ہے تو گویا کہ یہ اس بارے میں نازل ہوئی کہ اگر کفار میں غربا ہو مساکین ہو ان کے ساتھ اگر کی جائے تو اس پر بھی ثواب مرتب ہوگا لیس کا گے لئے اے پیغمبر ان کافروں کو رائے راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ولیکن اللہ ہے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے وما تنفقو من خیر فلانفسکم اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے وما تنفقون الا ابتغاء الا ابتغاء وجه اللہ جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کی سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے ہیں وما تنفقو من خیر اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے یوفا الیکم تمہیں پورا پورا دیا جائے گا لا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا ولما صلی اللہ علیہ وسلم رکے علی المشرکین اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا مشرکین پر صدقہ کرنے سے لیس یہ ہوتا کہ وہ مسلمان ہو جائیں رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تا حکم تھا کہ وہ اسلام لائیں گے تو پھر ان کے ساتھ اگر کوئی نکی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں حالت کفر میں ان کے ساتھ نکی نہ کی جائے نزل تو پھر یہ آیت کریمہ جس طرح کی پہلے بتایا گیا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس علیہ کا ہم آپ پر ان کو رہ راست آپ یعنی اے پیغمبر ان کافروں کو رہراز پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے لئے سالے کا آپ پر نہیں ہے اے پیغمبر ہدا ہم ان کو رہراز پر لانا ایناسی الى الدخول فی الاسلام انما علیک البلاغ یعنی لوگ اسلام میں داخل ہونے کی لیے یا آپ کا ذمہ داری نہیں ہے انما علیک البلاغ بلکہ آپ پر صرف بلاغ ہے پہنچانا ہے پیغام ان کو دینا ہے ولیکن اللہ یدی من یشاء لیکن اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت فرماتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں یعنی ہدایت تو فی دخول فی یعنی رہنمائی کے ذریعے ہدایت کے ذریعے اسلام میں داخل ہو کر وما تنفقوا من خیر اور جو تم خرچ کرتے ہو اور جو تم خرچ کرتے ہو یعنی جو مال تم خرچ کرتے ہو من مال فلعنفسکم لان ثوابه لها تو خود اپنے نفسوں کے لیے یعنی جو خوش تم کر سکتے ہو تم خود تمہارے عقیدے کے لیے ہوتا ہے اس کا جو فائدہ ہے تمہارا ثواب ہے وہ اپنے نفسوں کے لیے اللہ ثواب کا ثواب جو ہے نا لہا اس نفس کے لیے یعنی تم خود تمہیں ہی اس کا ثواب ملے گا اللہ الله اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یعنی تمہارا غرض مقصد جو ہے نا اللہ کا رضا ہے اللہ تعالی کی خوشنودی ہے اللہ تعالی کی رضامندی ہے اے ثواب ہو لا غالی من اغراض دنیا قبر میں معنی نہیں کہہ رہا ہے یعنی اس کا ثواب نہ اس کے علاوہ یہ دنیا کے اغراض میں سے ہے کہہ رہا ہے یہ قبر ہے وہ معنی نہیں کہ وما تنفقون من خیر اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یعنی جو مال بھی تم خرچ کرو گے جزاؤ ہوں یعنی اس کا جو یوفا الیکم یوفا الیکم تمہیں پورا پورا دیا جائے گا تمہیں پورا پورا دیا جائے گا جزاؤ ہوں یعنی اس کا ثواب اس کا بدلہ وانتم لا تظلمون اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا تن قصونا منہ شیئن وجملتان تاکید الاولى کہ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ معقب کے لیے تاکید ہے انتر قصونا منو شاہ یعنی اس سے کوئی چیز کم نہیں ہوگا جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کا پورا پورا ثواب جو ہے نا تمہیں دیا جائے گا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا بشرط کہ جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ ہو صاف ہو حلال ہو مدد چیز ہو اچھی چیز ہو نیت کے صفائی کے ساتھ ہو ریا نام نمود نمائش مقصود نہ ہو بلکہ للہ فی اللہ ہو للفقرائے فقراء کے لئے خبر ممتدین محضوب ای صدقات للفقرائے یعنی صدقات جو ہے نا یہ فقراء کے لئے ہے کہ یہ خبر ممتدین محضوب کا وہ کیا ہے صدقات الَّذِينَ للفقرائے الَّذِينَ للفقرائے للفقراء الذين مالی امداد کے بطور خاص مستحق او فقراء ہے احسروا فی سبیل اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اس طرح مقید کر رکھا ہے لا يستطيعون ضربا فی الارض کہ وہ معاش کے تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے یحسبهم الجاہل اغنیاء یحسبهم الجاہل اغنیاء کیونکہ وہ اتنے قاتلامن ہے کسی سے سوال نہیں کرتے منت تعفف ہے منت تعفف ہے یعنی پاک دمانی کی وجہ سے جو کسی سوال نہیں کرتے ہیں تو یحتبهم الجاہل اغنیاء نواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے اس لیے نواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے تعرفوهم بسیماهم تم ان کو چہرے کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو لا يسألون ناس الحافہ مگر وہ لوگوں سے لگ لپیٹ کر سوال نہیں کرتے نہیں یعنی اسرار سے سوال نہیں کرتے وما تنفقو من خیر اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو فان اللہ بھی علیم اللہ تعالی اسے خوب جانتے ہیں اللہ تعالی اسے خوب جانتے ہیں اگر سیم ہو تو اس کا تشریح پڑھ لیں گے پھر یہ مرکو انشاءاللہ پر ہو جائے گا للفقرائی خبر مبتدائی محضوب ہے اصدقات و اصدقات فقراء کے لیے ہے الذین ان فقراء کے لیے افسرو فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں محصور ہے جو اللہ کے راستے میں مقاید, مقاید ہے حبستو انفسوم علی الجہادی انہوں نے اپنے آپ کو جہاد میں روکا ہوا ہے یا مقاید کیا ہوا ہے وَنَزَلَتْ فِي اَحَلِ السُّفَةَ وَهُمْ عَرْوَ عُمِعَاتِ مِنْ مَحَجْرِينَ اس کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ اہل صفا جو کہ تقریباً چار سو کے قریب صحابہ کرام تھے مہاجرین میں تھے تو ان کا کوئی اور گزر بسر نہیں تھا صرف یہی جو ہے نا ان کا گزر بسر تھا کہ وہاں پہ جو بھی ان کے پاس کچھ لے کے آتے تو انہیں سے اپنا گزارا کرتے ہیں خود از خود جو ہے نا کسی سے مانگتے نہیں تھے نہ کسی سے مطالبہ کرتے تھے نا کسی کو کہتے تھے بلکہ جو بھی مل جاتا تھا انہی پر گزارا کرتے تھے تو پھر یہ ایسی کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم نے خرچ کرنا ہی ہو تو سب سے افضل بہترین جگہ جو ہے نا یہ بھی مصارف انفاق میں سے ہے ونزل فی اہل صفہ اور یہ اہل صفہ کے بارے میں نازل ہوا وہ ہم اربع عمیہ میں مہاجرین اور مہاجرین میں سے چھار کے قریب لوگ تھے اور ارشدو تعلیم القرآن اور انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم قرآن کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو مخصول کیا ہوا تھا مقید رکھا ہوا تھا ابل خروج معاذ سرایہ یا سرایا کے ساتھ جو ہے نا وہ نکل گئے تھے لا یستطیعون ضربا یعنی وہ طاقت استعداد نہیں رکھتے ہیں سفر کا سفر ضرور معنی سفر سفر کا فلارض زمین میں تجارت و معاش لشغل معنی بالجهاد تجارت کے لیے کہ وہ تجارت کر کے کما سکے اور معاش جو ہے نا وہ کر کے علماء فی الشغل عنہ بالجہاد جہاد میں مشغول ہونے کے وجہ سے یحسبهم الجاہل جاہل ان کو جاہل ان کو گمان کرتے ہیں بحالہم یعنی ان کے حال پر یعنی جو ان کے حال سے نواقف ہے جو ان کے حال سے نواقف ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اغنیا ہے اغنیان اغنیان میں کافف ہے یعنی قبضہ منی کی وجہ سے اغنیان اہل تعففهم عن السؤال وتركه یعنی ان کی پاکدمنی کی وجہ سے سوال کرنے سے اور سوال کے چھوڑنے سے خالفهم تم ان کو جانتے ہو یا مخاطبا یعنی یہ مخاطب بسیما اپنے ان کی چھوڑے سے علاماتهم یعنی علامات سے تعرفون بسیما ان کے پیچانتے ہو علامات سے نشانیوں سے من التواضع عجزی سے و اثر الجہد اور محنت کوشش کے علامات سے لا يسألون الناس شيئا فيلهبونه وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کسی چیز کا الحافا لهم اصلا فلا منهم الحاف یعنی اس سے کوئی کسی چیز کا سوال نہیں کرتے چیز کا سوال نہیں کرتے یعنی اسرار کے ساتھ جو ہے نا یا کسی سے زبردستی مانگ کر یا لپٹ کر کسی سے سوال نہیں کرتے کسی سے سوال کرتے ہی نہیں ہے فلا فلاح قوم الحاف تو ان سے الحاف اسار بھی جو ہے نا وہ واقع نہیں ہوگا وہ الحاح اور وہ اسار ہے وما تنفقوا من خیر اور جو تم مال خرچ کرتے ہو فین اللہ بھی علیم یقینا اللہ تعالی اس کو جاننے والا ہے فیجازیکم علیہ تو اللہ تعالی تمہیں ان کا بدلہ دیں گے اللہ تعالی تمہیں ان کا بدلہ دیں گے یعنی اس کا ثواب جو ہوگا اس پر جو ثواب مرتب ہوگا وہ اللہ تعالی تمہیں عطا فرمائیں گے امید ہے کہ سمجھ آگئے ہوگا کوئی بات مشکل ہو یا سمجھ آئی ہو تو پوچھا جا سکتا ہے چلو سے انشاءاللہ شاء جو رہ گیا تو انشاءاللہ پل پڑھیں گے السلام عليكم ورحمة الله وبركاته